وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے وجود میں لانے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے سب سے اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک